یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپورٹ کیجیے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں